توحید والا ہے وما انا من مشرقین میں سے نہیں ہوں ان سلا میری تمام عبادتیں وہ نسخی اور میرا جینا وہ نسخی سلاتی بدنی عبادت ہے وہ نسخی اور مالی عبادت ہے وہ محیا میرا جینا وہ مماتی میرا مرنا اللہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں وہ عمر تو مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ انمین المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ کا یہ قربانی آپ کی طرف سے ہے یہ تیری عطا ہے وہ اور آپ کی رضا کے لیے ہے وعن محمد وہ امتی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے ثم سبحا پھر آپ نے اس جانور کو ذبح کیا وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن عن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم يصحي قربانی کیا کرتے تھے بے قب دمبے کی اخرنا جو سینگو والا ہوتا فحیل فحیل یہ فحل سے ہے فحل کہتے ہیں فحل کہتے ہیں نر کو یہاں مراد موٹا تازہ ہیں ینظر فی سوادن جس کی آنکھیں کالی ہوتی تھی وہ یقر فی سوادن جس کا منہ کالا ہوتا تھا وہ یمشی فی اور جس کے پاؤں کالے ہوتے تھے سیاہ ہوتے تھے تو اس آخری روایت میں حدیث میں مختلف دعائیں ذکر ہیں یہ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بابو یجوز من سن فی الزحایا یہ بات ثابت ہے کہ کس عمر کے جانور کی قربانی جائز ہے کتنے سال کا ہونا چاہیے فقہ میں آپ پڑھ چکی ہے کہ جانوروں میں سے سنی ہونا چاہیے سنی سا سا کے ساتھ سا سا کے ساتھ جانوروں میں سے جانوروں میں سے سنی ہونا چاہیے اب سنی سے کیا مراد ہیں چھوٹے جانوروں میں سے جیسے بکری ہیں بیڑ ہیں دمبا ہیں یہ چھوٹے جانوروں میں آتے ہیں اس میں سنی کا معنی یہ ہے کہ ایک سال کا ہو گیا ہو مثال کے طور پر ایک آدمی پچھلے سال اس نے آٹھ یا نو الحج کو جانور خریدا اب اگلے سال دس ذی الحج کو اس کا ذبح کرنا یہ جائز ہے ایک سال کا ہو دوسرے سال میں چلے اور جو درمیانہ جانور ہیں جیسے گائے وغیرہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم دو سال کا ہو تیسرے سال میں چل رہا ہو بڑا جانور جیسے اونٹ وغیرہ ہے اونٹ نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کم از کم وہ پانچ سال کا ہو یہ ہے سنی اور مسنہ کا معنی ایک لفظ ابھی آئے گا حدیث میں غنم غنم لفظ غنم بطور جنس ہے جیسے لفظ انسان کے اندر جیسے حیوان کے اندر حیوان کے اندر حیوان ناطق بھی ہے حیوان غیر ناطق بھی ہے ناطق سے مراد انسان ہے اور غیر ناطق سے مراد جس کو ہم جانور کہتے ہیں تو عربی میں لفظ غنم یہ جنس ہے یہ سب کو شامل ہے جو چھوٹے جانور ہیں معذ میم مائن زا معذ اور کے ساتھ یہ اس کی دو قسمیں ہیں ماز سے مراد بکری ہے اور زان زان سے مراد بیڑ ہے اور دمب بھی بیڑ کی قسم ہی ہے اور بیڑ کے بیڑ کے مذکر کو نر کو عربی میں کبشن کہتے ہیں کب شن جس کا ترجمہ ہم اردو میں مینڈے سے کرتے ہیں تو لفظ غنم یہ بمنزل جنس ہے ماز اور زان یہ اس کی دو قسمیں آ گئی ماز کا معنی ہے بکری اور زان کا معنی ہے بھیڑ اور بھیڑ کا جو مذکر ہے جس کو مینڈک کہتے ہیں عربی میں اس کے لیے لفظ کب شن استعمال ہوتا ہے تو ایک تفصیل تو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ چھوٹے جانوروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ساتھ سال کا ہو درمیانہ جیسے گائے وغیرہ ہے اس کے لیے ضروری ہے دو سال کا ہو اور اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانچ سال کا ہو اگر اس سے کم ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا تو جائز ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہوگی قربانی کے لیے ضروری ہے اگر وہ آدمی مالدار ہیں اس کی قربانی نہیں ہوئی اس پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں یہ تو ایک قاعدہ ہے جو ابھی میں بتا چکا ہوں چھوٹا جانور ہو ایک سال کا درمیانہ ہو دو سال کا اور بڑا پانچ سال کا ہو لیکن حدیث میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ جز آتم نظان جز آتم تم اس کی قربانی جائز ہے فقہ میں آپ پڑھ چکی ہے بیڑ کا وہ بچہ جو چھ مہینے کا ہو اگر اس کو دیگر بکریوں میں یا بیڑوں میں چھوڑا جائے تو وہ اتنا موٹا تازہ فربا ہو کہ سال والوں کا اور ان کے درمیان میں فرق محسوس نہ ہو اس کی بھی قربانی بیڑ ہے چھ مہینے کا بچہ اگر وہ موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے حدیث میں صرف اس کی استثناء ہے اور باقی جانوروں میں گائے میں اونٹ میں گائے میں ضروری ہے کہ وہ دو سال کی ہو اونٹ میں ضروری ہو کہ وہ پانچ سال کا ہو اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس میں دو سال کا ہوگا تو جائز ہے اونٹ پانچ سال کا ہوگا تو جائز ہے لیکن بیڑ میں یہ اس استثناء موجود ہیں اسی طرح لفظ بیڑ سے بکری بھی اس کو شامل ہے بکری کے لیے لفظ آتود آیا ہے آتود آتود یہ بھی حدیث میں ابھی ہم پڑھیں گے جی گائے اگر دو سال کی ہو مکمل دو سال کی تو ظاہر ہے جب دو سال کی وہ مکمل ہوگی تو تیسرے سال میں وہ چل رہی ہوگی تو اس کی قربانی جائز ہے اور اونٹ اونٹ کم از کم پانچ سال کا ہو چھٹے میں چل رہا ہو تب اس کی قربانی جائز ہے اور بکری کا چھوٹا بچہ اگر وہ بھی اتنا تازہ موٹا ہو جائے تو اس کی قربانی بھی وہ ہے جائز ہے یہ اس باب کا وہ ہے خلاصہ ہے ما من سن فی نے یہ بات ثابت ہے کہ کس عمر کے جانور کی قربانی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں ہے وبه قال حدثنا احمد بن ابي بن الحراني قال حدثنا ابو قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبحوا إلا مسنة تمسك مسنة جان زبر کیا کرو مسنة اور سنی میں بتا چکا ہوں یہ ایک جیسا ہے اور سنی کی تشریح میں بتا چکا ہوں میں پڑھ چکی ہے کہ چھوٹا جانور ایک سال کا ہو درمیانہ دو سال کا ہو کم از کم اور بڑا جانور یہ پانچ سال کا ہو چھوٹے سے مراد بکری اور اس کی جو ہم نوا جانور اور اسی طرح گائے اور جیسے جو جانور ہیں یہ درمیانہ ہے اور بڑے جانور سے مراد علیکم مگر یہ کہ تم پر تنگی ہو تمہیں مسنہ ملنے فرض وحوب پس تم زبا کر لو جان بیر میں سے جزاعت بیر کی جزائے کیا ہے میں بتا چکا ہوں کہ جی میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی، کہ یعنی تمہیں سننا ملے ہی نہ فَتَزْبَحُوا جَزَعَةً مِنَ الزَّعَن بس تم ذبح کر لو بیڑ کا جزا بیڑ کا جزا میں بتا چکا ہوں کہ بیڑ کا وہ بچہ جو چھ مہینے کا ہو لیکن اتنا موٹا اور تازہ ہو کہ اس کے اور سال والوں میں فرق محسوس نہ ہو قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ محمد قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْأَعْلَ بْنُ عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه صحايا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کیے زہایا قربانی کے جانور فعطانی عطودن مجھے نبی علیہ السلام نے عطود دیا عطود کا معنی بکری کا بچہ جزعن جو جزع تھا فرجعت بھی علیہ فرجعت میں لے آیا بھی اس عطود کو اس بکری کے بچے کو علیہ نبی علیہ السلام کے پاس فقلت لہو انہو جزعن میں نے کہا کہ یہ تو جزع ہیں یہ تو پانچ چھ مہینے کا بکری کا بچہ ہے اس سے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی فالز بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی قربانی کروزی تو میں نے اس آسود کی قربانی کی تو معلوم ہوا بیڑ یا بکری کا وہ بچہ جو چھ مہینے کا ہو لیکن وہ موٹا ہو تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے ساتھ تھے یقال الحوم مجاشع من بنی سلیمن جس کا نام مجاشع تھا اور جس کا قبیلہ بنی سلیم تھا یعنی اس کا تعلق بنو سلیم کے ساتھ تھا فعزت الغنم تو اس زمانے میں بکریاں مہنگی ہو گئی تو ایک اعلان کرنے والے نے حکم دیا فنادا کہ وہ اعلان کرے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی علیہ السلام فرما رہے تھے ان نل مما یوفی منہ سنی وہ اعلان کر رہا تھا اس بات کا کہ جزا کافی ہے مما یوفی منہ سنی جس سے سنی جس کے لیے سنی کافی ہے اور سنی کے بارے میں مصنف کے بارے میں میں تفصیل پہلے بتا چکا ہوں کہ چھوٹے جانور میں سنی کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک سال کا ہو دوسرے سال میں چل رہا ہو اور گائے میں سنی سے مراد یہ ہے کہ وہ دو سال کی ہو اونٹ میں سنی سے مراد یہ ہے کہ وہ پانچ سال کا ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے سنی کافی ہے یعنی جو آدمی سنی کی قربانی کرنا چاہے چھوٹے درمیانہ بڑے جانور میں سے اس کے لیے جزا بھی کافی ہے جزا میں بتا چکا ہوں کہ بکری اور بھیڑ کا وہ بچہ جو چھ مہینے کا ہو لیکن موٹا ہو ابو داود مجاشع بن مسعود امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی تھا جس کا نام مجاشع ہے یہ مسعود کا بیٹا ہے مسدد قال حدثنا ابو الاحوس قال حدثنا منصور عن الشعبی عن البراء حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید یعنی دس ذلحج کے دن خطبہ دیا بعد سلاتی نماز کے بعد فقالہ اور فرمایا من صلاح سلاطانہ جس نے نماز پڑھی سلاطانہ ہماری نماز کی طرح وہ نسک نسکنا اور ہماری قربانی کی طرح اس نے قربانی کی اصاب اخاب نسوکا تو اس کی قربانی درست ہوئی آپ نے فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ شہر کے اندر جو آدمی کہیں بھی نماز ہو جائے عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کر لے تو وہ جائز ہے اگر شہر کے اندر کوئی رہتا ہو اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے پتا چلے کہ شہر کے اندر سب سے جو سب سے پہلی نماز ہے وہ چھ بجے ہوتی ہے اب اس نے ساڑھے پانچ بجے قربانی کر دی شہر کے اندر تو اس کی قربانی نہیں ہوئی اور دیہات کے اندر اگر کوئی صبح صادق کے بعد کرے دس حاج کے صبح صادق کے بعد کرے جب صبح کی نماز ہوتی ہے اس وقت وہ کرے یعنی صبح صادق ہونے کے بعد فوراً کر لے تو جائز ہے یہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقط اصاب نسخ ارساب کا اس کی قربانی گویا کی ہو گئی وہ منت کا قبل سل آتی اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی فتل کا شاط الحمن یہ تو بکری کا گوشت ہے یعنی کھانا تو جائز ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی فقام ابو بردر تبن نیارن ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کڑے ہوئے فقال یا رسول اللہ اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اللہ کی قسم لقد نسقت میں نے تو قربانی کی ہے قبل ان اخرج الى الصلاه نماز کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی وہ عرفت اور میں سمجھا ان یوم یوم و شربن یہ دن تو کھانے پینے کا ہے فتح تو میں نے ذرا جلدی کی تو میں نے خود بھی کھایا وہ اطام تو اہلی میں نے گھر والوں کو بھی کھلایا وہ جیرانی میں نے ہمسایوں کو بھی کھلایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاط الحمن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بکری کا گوشت بن گیا یہ قربانی نہیں ہوئی یہ تو نے خود کھایا اس کا ثواب ملے گا گھر والوں کو کھلایا اس کا بھی ثواب ملے گا ہم کو کھلایا اس کا بھی ثواب ملے گا لیکن تیری قربانی نہیں ہوئی اس نے عرض کیا آنا آخن جزا آن میرے پاس آنا جزا ایک سالہ بکری ہے وہی خیر المن شاط لحمن وہ بہتر ہے من شاطی لفظ شاطی اصل میں تھا شاطین نحو میں آپ پڑھ چکی ہے کہ تصویر کی جب اضافت ہو جائے تو نون گر جاتا ہے ایک زمانے میں تو یہ قاعدہ تھا اچھا تو یہاں لفظ شاطین تھا وہ نون گر گیا شاطی بن گیا من شاطی لحمن جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے میرے پاس ایسا ایسی وہ بکری ہے جو ایک سال کی ہے فاحد کیا وہ میرے لیے کافی ہے اگر میں اس کی قربانی کروں نعم نام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں وہ جائز ہیں تیرے لیے ولن تجزی عن احد بعدك لیکن تیرے بعد کسی کے لیے وہ کافی نہیں ہے ان الفاظ سے بعض امن نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس کے پاس مسنہ ہو تو اس کے لیے چھ ماہ کا بچہ بیڑ کا یا بکری کا اس کی قربانی جائز نہیں ہے اگرچہ وہ بچہ موٹا تازہ ہو کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ہے لیکن ہماری دل اس سے پہلے جو حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجزا یوفی مما یوفی منہ سنی جس کے لیے سنی کافی ہے اس کے لیے جزا بھی کافی ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مترف عن عامر عن البراء بن عازم قال زحا خال لی يقال له ابو بردا میرے ایک مامو نے جس کا نام ابو بردا ہے اس نے قربانی کی قبل صلاۃ نماز سے پہلے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا شاہ تو کہا یہ جو تمہاری بکری ہے شاہ تو لحمن یہ گوشت کی بکری سمجھے یعنی اس کا گوشت تیرے لیے حلال ہے جائز ہے فقال یا رسول اللہ عندي داجنن اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عندي خبر مقدم ہے انا کا خبر مقدم ہے ظاہر جب جو اسم ہوگا وہ تو منصوب ہوگا تو دا جنن صحیح ہے بعض کتابوں میں دا جنن ہے دا جنن دا جنن صحیح ہے اعراب کے لحاظ سے نحو کے لحاظ سے ان عندي دا جنن جزعتن من الماضي میرے پاس بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ خال اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ ذبح کر لو ولا تصلح لغیرک اور تیرے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح بچہ ذبح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے چلے وقت ہو گیا ہے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے جب ٹائم ہو جائے تو فوراً کلاس میں حاضر ہونے کی کوشش کیا کرے کل سے انشاءاللہ شاء ترتیب یہ ہوگی کہ بیس منٹ ہم ابوداؤد شریف پڑھیں گے اور صرف دس منٹ ہم انشاءاللہ شاء شریف پڑھیں گے امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ